آج کی خبروں نے ہمارے دماغ ختم کر دیے ہیں ہم اتنی پابندیوں کے باوجود جہاد کی بات گلی گلی میں اس لیے کرتے پھر رہے ہیں کہ کافر ہمارے دروازے پہ پہنچ چکا کل تمہارے گھر بیٹھی ہوئی بیٹی بھی باہر نکالی جائے گی نا باللہ او امام بخارا جیسے امام بخاری جیسے شخص کو نہیں چھوڑا اس کے دیش کی بچیاں آج امریکہ میں پانچ ڈالر میں فروخت ہو رہی بخارا کی بچیاں بیچ دی گئی سمرکند کی بچیاں بیچ دی گئی امام بخاری تمہیں بخاری جیسی کتاب دے گیا اور تم نے اس کے دیش کی بچیوں کی بھی حفاظت نہیں کی آج سب سے بھی کوئی بیٹی بیچی جاتی ہے تو میں اس ایشیا کی بچیوں کو فروخت کیا جاتا ہے مسلمانوں مسلمانوں کیا بچا ہے کس منہ سے کل نبی کے پاس جاؤ گے حوضے کوسر کا جام مانگنے کے لیے کس منہ سے آج عشق معشوقی کے چکروں میں پڑے ہوئے ہو اپنی بہنوں کی عزتیں بچاؤ اور یہ عزتیں جہاد سے بچیں گی صرف اور صرف جہاد سے بچیں گی